حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا گیا تو وہ مغیث کی زوجیت میں تھی جو کہ آل ابی احمد کا غلام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا اور فرمایا اگر وہ تم سے قریب ہو گیا تو تمہارا اختیار باقی نہیں رہے گا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس